فرض کریں ہم دنیا کے کسی انتہائی مشہور اور جدید ترین یونیورسٹی میں بیٹھے ہیں کوئی بڑی یونیورسٹی جیسے ہارورڈ ہو گئی یا آکسفرڈ بالکل ہارورڈ یا آکسفرڈ لے لیں اور وہاں اسلامک اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹ میں ایک نہایت شاندار ریسرچ پیپر پیش کیا جا رہا ہے جو کہ بظاہر تو ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی لگتی ہے نا جی ہاں مطلب ہم سوچتے ہیں کہ واہ اکیڈمیا کی جدید دنیا میں بین الاقوامی سطح پر اسلامی علوم پر کتنی سنجیدہ بات ہو رہی ہے اور ہم اس اس پہ خوش خوش بھی ہوتے ہوتے ہیں ہیں بالکل لیکن آج کے ہمارے فکری جائزے میں ہم جس تحریر کو کھنگالنے والے ہیں وہ وہ اس پوری خوش فہمی کو یکسر الٹ کر رکھ دیتی ہے واقعی یہ تحریر ایک بہت مختلف زاویہ دکھاتی ہے جی آج ہم سید جہانزیب آبدی کے فکری مضامین کے مجموعے ہم فکری سے ہمراہی تک میں سے ایک انتہائی اہم مضمون پر بات کر رہے ہیں اس مضمون کا عنوان ہے اسلام کا مطالعہ مگر بغیر معرفت کے بہت ہی گہرا عنوان ہے ہاں اور آج کی ہماری اس فکری نشست کا جو مشن ہے وہ بڑا واضح ہے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ جب اسلامی علوم روایتی مراکز سے نکل کر ان جدید مغربی طرز کی یونیورسٹیوں میں پہنچے تو کیا صرف پڑھانے کی جگہ بدلی یا علم کی پوری روح ہی بدل گئی میں سمجھتی ہوں یہی اس بحث کا مرکز ہے بالکل کیا اسلام کو محض ایک جدید تعلیمی مضمون یعنی ایک سبجیکٹ کے طور پر پڑھ لینا ہی کافی ہے یا اس کے لیے معرفت نسبت اور روحانیت کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے دیکھیں یہ جو نقطہ اس تحریر میں اٹھایا گیا ہے یہ دراصل ہماری پوری تعلیمی سوچ کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہے ہم عموماً تبدیلی کو بڑے ستھی نظر سے دیکھتے ہیں یعنی ہم ظاہری چیزوں پر زیادہ فوکس کرتے ہیں جی ہاں مطلب ہم سوچتے ہیں کہ پہلے طالب علم زمین پر بیٹھ کر پڑھتا تھا اب کرسی پر بیٹھتا ہے پہلے سامنے لکڑی کا قلم تھا اب لیپ ٹاپ ہے صحیح ہم سوچتے ہیں کہ کتابیں تو وہی ہیں متن تو وہی ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے بالکل لیکن اس تحریر نے جس وسیع تر تناظر کو ہمارے سامنے رکھا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ تبدیلی صرف کلاس روم کے فرنیچر یا ڈگری کے نام تک محدود نہیں ہے تو پھر یہ تبدیلی اصل میں ہے کیا جب علم حاصل کرنے کی جگہ اس کا مجموعی ماحول اور مطالعے کا طریقہ کار بدلتا ہے نا تو در حقیقت اس علم کی پوری نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے اس کی تاثیر اور انسانی ذہن و قلب پر اس کے اثرات بھی مکمل طور پر بدل جاتے ہیں یعنی یہ صرف ایک اکیڈیمک شفٹ نہیں ہے بالکل نہیں یہ ایک تہذیبی شفٹ ہے جس کے اثرات کئی نسلوں تک جاتے ہیں ہم اور میرے خیال میں اس پوری بحث کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے روایتی اور جدید علم کے اس بنیادی فرق کو سمجھنا ہوگا جو کہ بہت ضروری ہے ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو اسلامی علوم کا حصول ایک بالکل مختلف تجربہ ہوا کرتا تھا یہ علم ام مسجد کے صحن میں کسی مدرسے کے حجروں میں یا حوضے جیسی زندہ فضا میں پروان چڑھتا تھا جہاں طالب علم کا مقصد صرف ایک سیمسٹر پاس کر کے گریڈ لینا نہیں ہوتا تھا بالکل اس تحریر میں بہت گہرائی کے ساتھ یہ بات واضح کی گئی ہے کہ ان روایتی علمی مراکز میں علم کبھی تنہا سفر نہیں کرتا تھا علم کے ساتھ اور کیا ہوتا تھا اس کے ساتھ عمل ادب تسکیہ نفس اور روحانیت کی فضا باقاعدہ سانس لیتی تھی یعنی تعلیم ایک مشینی یا میکینیکل عمل نہیں تھا بلکہ ایک جیتا جاگتا روحانی تجربہ تھا جس میں انسان کا پورا وجود شامل ہوتا تھا میں سمجھتی ہوں اس کی سب سے بڑی وجہ وہ تصور ہے جو اسلامی روایت میں علم کے حوالے سے پایا جاتا ہے وہ تصور کیا ہے اگر ہم جدید تعلیمی نظام کو دیکھیں تو وہاں علم کا مطلب ہے ڈیٹا یا معلومات کا حصول اور پھر اس ڈیٹا کا تجزیہ یعنی انالیسس کرنے کی صلاحیت صحیح جدید اکیڈیمیا ڈیٹا پر چلتا ہے بالکل لیکن اسلامی روایت میں علم کو محض معلومات نہیں بلکہ نور کہا گیا ہے اور یقین مانیے ڈیٹا اور نور کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے hmm. اس فرق کو ذرا آسان الفاظ میں بتائیں دیکھیں ڈیٹا صرف انسانی دماغ کی میمری میں جا کر محفوظ ہوتا ہے وہ آپ کی ہارڈ ڈرائیو بھر دیتا ہے لیکن نور نور انسان کے قلب کو اس کی روح کو اور اس کے باطن کو روشن کرتا ہے وہ انسان کے دیکھنے اور سوچنے کا زاویہ بدل دیتا ہے تحریر میں ایک نہایت شاندار اور چشم کشا مثال دی گئی ہے اس حوالے سے جی وہ استاد کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے ہاں پرانے وقتوں میں شاگرد صرف سامنے رکھی کتاب کے الفاظ نہیں پڑھتا تھا بلکہ وہ اپنے استاد کی خاموشی کو بھی پڑھتا تھا خاموشی کو پڑھنا یہ بات اتنی گہری ہے کہ اس پر تھوڑی دیر رکنا بنتا ہے واقعی مطلب بات صرف سلیبس ختم کرنے اور لیکچر نوٹ کرنے کی نہیں تھی اگر ہم اس کا موازنہ آج کے دور سے کریں تو آج یونیورسٹی میں کوئی طالب علم اپنے پروفیسر کا لائف سٹائل نہیں دیکھتا بالکل پروفیسر نے کلاس میں ایک بہترین لیکچر دیا سلائیڈز دکھائیں اور چلا گیا بس اس کا ذاتی اخلاق کیسا ہے اس کا خدا کے ساتھ کیا رشتہ ہے اسے طالب علم کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا لیکن اس تحریر کے مطابق پرانے دور میں طالب علم دیکھتا تھا کہ استاد کی نماز کیسی ہے اس کے اندر خوف خدا کتنا ہے اس کا لوگوں کے ساتھ اور اپنے رب کے ساتھ بندگی کا انداز کیا ہے گویا استاد کوئی انفارمیشن ڈیلیوری سسٹم یا گوگل سرچ انجن نہیں تھا بلکہ وہ کردار اور تقوا کا ایک عملی نمونہ تھا وہ خود ایک چلتی پھرتی کتاب تھا بالکل درست اور وہ جو علم بطور نور ہے نا وہ اسی وقت ایک سینے سے دوسرے سینے میں منتقل ہوتا ہے جب ماحول میں وہ حرارت موجود ہو وہ روحانی کنڈکٹیوٹی موجود ہو جی تحریر بڑی خوبصورتی سے بتاتی ہے کہ یہ نورانی منتقلی تبھی ممکن ہوتی ہے جب اس علمی فضا میں وہی کا بے پناہ اور سچا احترام موجود ہو اور سنت رسول کی تعظیم کی جاتی ہو ہاں اور وہ فضا صالحین اور اہل بیت کی روحانی وراثت سے جڑی بھی ہو جب تک علم کو اس ادب کا گہوارہ نہیں ملتا وہ نور کی شکل اختیار نہیں کر سکتا hmm, اس پہ مجھے ایک بہت سادہ سی لیکن دلچسپ مثال یاد آ رہی ہے بتائیے یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص سوئمنگ یا تیراکی کے اوپر پی ایچ ڈی کر لے وہ پانی کی کیمسٹری کو گھول کر پی جائے فلوئڈ ڈائنامکس کے سارے اصول رٹ لے جسمانی حرکات پر ایک پورا تھیسس لکھ دے بالکل لیکن خود زندگی میں کبھی پانی میں اترا ہی نہ ہو اب جدید اکیڈمیاں تو اسے سوئمنگ کا سب سے بڑا ماہر اور پروفیسر مان لے گا لیکن اگر آپ کسی روایتی خوتا خور کے پاس جائیں گے تو وہ کیا کہے گا وہ ہنس کر کہے گا کہ بھائی اسے تو تیرنا ہی نہیں آتا اسے پانی کی ٹھنڈک اس کے دباؤ اور اس میں سانس روکنے کے تجربے کا تو کچھ پتا ہی نہیں یہ بہت ہی عمدہ مثال دی آپ نے اور یہیں سے اس بحث کا وہ پہلو شروع ہوتا ہے جو سب سے زیادہ چونکا دینے والا ہے کہ جب مختلف پس منظر والے لوگ اس کا مطالعہ کرتے ہیں جی جب ہم اس روایتی اور روحانی فضا سے نکل کر جدید اکیڈمیا کی ان چمکدار اور بظاہر غیر جانبدار راہداریوں میں آتے تو کیا ہوتا ہے یہ جاننا بہت اہم ہے مطلب جب ایسے افراد اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں جن کا تہذیبی شعور مختلف ہے جن کی سوچ کا سانچہ مغربی ہے اور جن کا اس روحانیت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تو وہ کیسا علم پیدا کرتے ہیں یہ وہ موڑ ہے جہاں سے ساری فکری کشمکش کا آغاز ہوتا ہے دیکھیں جب ایک بالکل مختلف تہذیبی اور سیکولر اینک لگا کر اسلام کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ نتائج بالکل مختلف آتے ہیں بالکل جدید اکیڈمیا کا اپنا ایک مخصوص فریم ورک ہے وہاں جب یہ محققین بیٹھ کر اسلام کو دیکھتے ہیں تو وہ قرآن کو آسمانی وہی یا کلام الہی ماننے کے بجائے اسے محض ایک ہسٹوریکل ڈاکیومنٹ یعنی ایک تاریخی دستاویز کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں یعنی وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ساتویں صدی کے عرب معاشرے کے کیا حالات تھے جنہوں نے اس کتاب کو جنم دیا بالکل اسی طرح وہ حدیث کو ایک زندہ اور رہنمائی کرنے والی سنت ماننے کے بجائے اسے محض ایک اورل ٹریڈیشن یا زبانی لوک ورثہ قرار دے دیتے ہیں اور میرے خیال میں ان جدید محققین کا فقہ کے بارے میں جو نظریہ ہے وہ سب سے زیادہ پریشان کن ہے وہ فقہ کو کس طرح دیکھتے ہیں عام طور پر ایک مسلمان کے لیے فقہ کیا ہے یہ ایک اخلاقی روحانی اور سماجی نظم ہے جو بتاتا ہے کہ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی کیسے گزارنی ہے صحیح لیکن جدید اکیڈیمیا میں اسے پاور ڈائنامکس کہہ کر ری فریم کر دیا جاتا ہے اگر ہم اس پاور ڈائنامکس کی اصطلاح کو بالکل آسان الفاظ میں سمجھیں تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فقہ کوئی خدائی قانون نہیں ہے بالکل وہ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے کے علماء اور قاضیوں نے معاشرے پر اپنا کنٹرول قائم رکھنے کے لیے اور طاقت اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے یہ قوانین وضع کیے تھے یعنی وہ پورے کے پورے خدائی قانون کو ایک سیاسی اور طبقاتی کشمکش کی شکل دے دیتے ہیں جی اور اس سارے عمل میں جو چیز سب سے زیادہ خطرناک حد تک دھوکہ دیتی ہے وہ ہے ان کی زبان اور ان کا انداز بیان وہ تو ظاہر ہے بہت اکیڈمک ہوتا ہے ہاں یہ ساری باتیں بہت ہی نفیس سنجیدہ اور سوفسٹیکیٹڈ تعلیمی اصطلاحات میں پیش کی جاتی ہیں ان کے ریسرچ پیپرز میں باقاعدہ فٹ نوٹس ہوتے ہیں حوالوں کی بھرمار ہوتی ہے تو جب کوئی نیا طالب علم ان بھاری بھرکم اکیڈمک اصطلاحات کو پڑھتا ہے تو وہ مروب ہو جاتا ہے فوراً مروب ہو جاتا ہے اسے ایسا لگنے لگتا ہے کہ یہ مطالعہ تو بالکل آبجیکٹو ہے یعنی یہ لوگ تو بالکل غیر جانبدار ہو کر خالص سائنسی اور اخلی بنیادوں پر تجزیہ کر رہے ہیں اسے لگتا ہے کہ ان کا تو کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے حالانکہ اس ظاہری غیر جانبداری کے پردے کے پیچھے ایک مخصوص تہذیبی اینک کار فرما ہوتی ہے جو ہر اس چیز کو رد کر دیتی ہے جو ماورائی ہو یا جسے لیبورٹری میں ٹیسٹ نہ کیا جا سکے یہ تو وہی بات ہو گئی کہ آپ کسی چیز کو پرکھنے کے لیے ترازو ہی اپنا لے آئیں اگر آپ کا ترازو کلو گرام آتا ہے تو آپ اس سے کسی چیز کی خوشبو یا روشنی کیسے ناپ سکتے ہیں واہ بہت خوب اور اسی نقطے سے ایک اور بہت بڑی بحث جنم لیتی ہے وہ ہے عقل اور وہی کا تعلق اسلام میں یقیناً عقل کی بہت اہمیت ہے قرآن بار بار غور و فکر کی دعوت دیتا ہے جی اس پر تو کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن یہاں مسئلہ عقل کے استعمال کا نہیں ہے بلکہ مسئلہ اس بات کا ہے کہ عقل کی حدود کیا ہیں اور وہ کس پوزیشن میں کھڑی ہے بالکل روایتی مطالعے میں عقل وہی کے سامنے معدب کھڑی ہوتی ہے لیکن جب عقل کو وہی پر حاکم اور جج بنا دیا جائے اور مقدس متن کو صرف ایک لیبورٹری کے نمونے کے طور پر کاٹ چھاٹ کر دیکھا جائے تو پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے جب ایسا ہوتا ہے تو اس کا حتمی نتیجہ فکری اجنبیت کی صورت میں نکلتا ہے یہ اصطلاح جو مصنف نے استعمال کی ہے اپنے اندر بہت گہرے معنی رکھتی ہے فکری اجنبیت اس کی ذرا وضاحت کریں اس کا مطلب ہے کہ آپ متن کے لفظوں سے تو واقف ہیں لیکن اس کی روح سے مکمل طور پر بیگانہ ہیں اکیڈمیا میں قرآن پڑھا تو جاتا ہے اس کی لغت پر بحثیں ہوتی ہیں گرامر کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے لیکن لیکن اس کلام کے سامنے سر نہیں جھکایا جاتا اس سے ہدایت نہیں مانگی جاتی hmm. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے بایولوجی کی کلاس میں ایک طالب علم کسی مینڈک کا بغور تجزیہ کر رہا ہو وہ اسے کاٹتا ہے اس کے اعضا دیکھتا ہے اس پر نوٹس بناتا ہے صحیح وہ اس مینڈک کے بارے میں سب کچھ جان جاتا ہے سوائے اس کے کہ اس میں زندگی کیا تھی متن کو اس طرح کاٹ چھانٹ کر دیکھنے سے علم حاصل نہیں ہوتا صرف معلومات کا ایک بے جان ڈھانچہ ہاتھ آتا ہے کیا کمال کی مثال دی ہے آپ نے لیبارٹری کے مینڈک والی بات واقعی اس پورے رویے کو بے نقاب کر دیتی ہے <laughs> شکریہ اور اسی فکری اجنبیت کا ایک اور پہلو جو اس تحریر میں سامنے آیا ہے وہ اصطلاحات کا مفہوم بدل جانا ہے ہاں یہ مجھے ذاتی طور پر بہت حیران کن لگا ہم دیکھتے ہیں کہ جدید مفکرین اپنی کتابوں میں اسلامی اصطلاحات کو بڑی روانی سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ عبادت تقوا جہاد نفس خوف خدا ولایت اور سنت جیسے الفاظ لکھتے ہیں اور ایک عام کاری یہ الفاظ پڑھ کے خوش ہوتا ہے کہ چلیں جی ہماری اصطلاحات پر بات ہو رہی ہے لیکن حقیقت میں ان اصطلاحات کی روح نکالی جا چکی ہوتی ہے بالکل الفاظ کے خول وہی رہتے ہیں لیکن ان کے اندر کا مواد بدل دیا جاتا ہے ان جدید علمی حلقوں میں یہ تمام مقدس تصورات یا تو محض علامتی بن کر رہ جاتے ہیں یا پھر انہیں نفسیاتی اور سماجی مظاہر کی حیثیت دے دی جاتی ہے جیسے وہ تقوی کو خدا کے خوف کے بجائے محض ایک ایتھیکل فریم ورک قرار دے دیتے ہیں جی یا عبادت کو روح کی غذا کے بجائے ایک کمیونٹی بلڈنگ ایکسرسائز بنا دیتے ہیں یعنی لوگوں کو اکٹھا رکھنے کا ایک سماجی طریقہ بالکل ان کے ہاں دین کوئی لیوڈ ریالٹی یعنی جی جانے والی زندہ حقیقت نہیں رہتا بلکہ وہ اسے ایک نظریاتی خاکہ بنا دیتے ہیں وہ دین کو دور سے کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں اس کا حصہ نہیں بنتے اس سارے فرق کو اگر ہم ایک جملے میں نچوڑیں جو کہ مصنف نے بڑی خوبصورتی سے بیان بھی کیا ہے تو وہ یہ ہے کہ جدید اکیڈمیا والے اسلام کو انڈرسٹینڈ تو کر رہے ہوتے ہیں یعنی دماغی سطح پر سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اسے ریسیو نہیں کرتے وہ اسے وصول نہیں کرتے یہ سمجھنے اور وصول کرنے کے درمیان جو لکیر ہے یہ واقعی بہت شاندار ہے اسلامی روایت میں تو سارا زور ہی اس وصول کرنے پر ہے جسے ہم فیض کہتے ہیں نسبت کہتے ہیں بالکل اگر سینہ اس نور کو وصول کرنے کے لیے کھلا ہی نہیں ہے اگر دل میں آجزی ہی نہیں ہے تو پھر دماغ کی یہ ساری کلا بازیاں کسی کو اسلام کے قلب تک کیسے لے جا سکتی ہیں وہ تو صرف کناروں پر ہی گھومتا رہے گا اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں علم کے حتمی مقصد پر غور کرنا پڑتا ہے کہ علم حاصل کرنے کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے جی اسلامی تہذیب میں علم ہمیشہ ایک بھاری ذمہ داری کے تصور کے ساتھ جڑا رہا ہے اس روایت میں جو جتنا زیادہ جانتا تھا وہ خود کو اللہ کے اور مخلوق کے سامنے اتنا ہی زیادہ جواب دہ اور اکاؤنٹیبل سمجھتا تھا یعنی علم کا براہ راست مطلب تھا زیادہ توازو اور آجزی بالکل لیکن جب ہم آج کی جدید تعلیمی فضا کا جائزہ لیتے ہیں تو وہاں علم اکثر طاقت شناخت اور بیانیہ پر کنٹرول کا ذریعہ بن جاتا ہے نیریٹو کنٹرول کا ذریعہ یہاں مجھے تحریر کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے جس نے واقعی سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کون سا جملہ وہ جملہ یہ ہے کہ جدید اکیڈمیا میں اسلام پر لکھی گئی بہت سی کتابیں اور مقالے دراصل مسلمانوں کو کچھ سمجھانے کے لیے نہیں لکھے جاتے بلکہ مسلمانوں پر بات کرنے کے لیے ہوتے ہیں یہ فرق بہت ہی باریک لیکن بہت گہرا ہے ہاں مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں پر بات کرنے کے لیے یعنی محققین مسلمانوں کو اور اسلام کو ایک لیبارٹری کے نمونے کے طور پر دیکھتے ہیں وہ اس روایت کے ساتھ برابری کی سطح پر مکالمہ نہیں کر رہے ہوتے بلکہ وہ اس کا ایک خاص زاویے سے تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ اپنا ایک مخصوص بیانیہ دنیا پر مسلط کر سکیں لیکن یہاں اس بحث میں ایک توازن قائم رکھنا بھی بہت ضروری ہے جی بالکل ہم یہ جو ساری گفتگو کر رہے ہیں اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ جدید یونیورسٹیوں سے نکلنے والا ہر ڈگری یافتہ شخص یا ہر غیر مسلم محقق لازمی طور پر باطل پر ہے نہ ہی ان کی ہر ریسرچ کو آنکھیں بند کر کے مسترد کر دینا چاہیے بالکل ہمیں بلینکٹ سٹیٹمنٹس یا اندھی مخالفت سے بچنا چاہیے اکیڈیمیا میں بہت سا کام ایسا بھی ہو رہا ہے جو تاریخی اور لسانی اعتبار سے واقعی بہت مفید ہے ہم یہاں کسی قسم کی اندھی طرف داری نہیں کر رہے اور نہ ہی یہ مصنف کا منشا ہے اصل سوال فرد کی نیت فکری دیانت اور اس کی اسلامی روایت سے نسبت کا ہے آپ تحقیق ضرور کریں جدید ٹولز کا استعمال بھی کریں لیکن یہ اصول اپنی جگہ طے ہے کہ جو شخص علم کو اس کے روحانی اخلاقی اور تہذیبی سیاق و سباق سے کاٹ دے گا وہ صرف دین کے ظاہری چھلکے کو ہی سمجھ پائے گا اس کے باطن تک اس اس کے مغز تک کی رسائی کبھی نہیں ہو سکے گی وہ عمارت کا نقشہ تو بنا لے گا لیکن اس کے اندر رہنے والوں کے سکون کو کبھی محسوس نہیں کر پائے گا سو فیصد درست اور یہی وہ بنیادی سبق ہے جو آج کے دور میں امت کے لیے سیکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے آج ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں معلومات کا سیلاب ہے اور ظاہری چمک دمک بہت زیادہ ہے ہم بڑے بڑے اکیڈمک ٹائٹلز اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں دیکھ کر فوراً مروب ہو جاتے ہیں کسی نے کسی بڑی مغربی یونیورسٹی سے اسلامک اسٹڈیز میں ریسرچ کی ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس اسی کی بات حرف آخر ہے لیکن اس فکری جائزے کا نچوڑ یہ ہے کہ محض ایکڈیمک ٹائٹل سے مروب ہونے کے بجائے ہمیں یہ پرکھنے کی صلاحیت پیدا کرنی ہوگی کہ علم کہاں سے آ رہا ہے وہ کس ماحول میں پروان چڑھا ہے اور سب سے اہم یہ کہ کس روح کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے اگر اس فضا میں تقوا آجزی اور وہی کا احترام نہیں ہے تو وہ ریسرچ آپ کے ذہن کو کوئی نئی تاریخی معلومات تو شاید دے دے لیکن آپ کی روح کی آبیاری ہرگز نہیں کر سکتی آج کی اس تفصیلی گفتگو اور سید جہاں زیب آبدی کے اس پورے مضمون کو اگر سمیٹا جائے تو بات یہاں آ کر ٹھہرتی ہے کہ اسلام محض کوئی ایسا علم نہیں جسے آپ صرف دماغ میں سٹور کر لیں اسلام جیا جانے والا حق ہے یہ ایک مکمل لائف سٹائل ہے بندگی کا ایک زندہ رشتہ ہے جو کوئی بھی اسے اس کے زندہ ماحول سے کاٹ کر سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ زیادہ سے زیادہ اسلام کے الفاظ تک پہنچ پائے گا اسلام کے قلب تک نہیں اور قلب اور روح کے بغیر جو کچھ بھی باقی بچتا ہے وہ صرف تاریخ ہے وہ دین نہیں ہو سکتا ہمارے سننے والوں کے لیے یہاں ایک انتہائی اہم اور فکر انگیز سوال پیدا ہوتا ہے جس پر غور کرنا اب ہم سب کی ذمہ داری ہے وہ کیا اگر جدید تعلیمی نظام لازمی طور پر علم کو اس کی روحانیت اور روح سے محروم کر دیتا ہے تو کیا کوئی بھی مقدس روایت یا الہامی علم جدید یونیورسٹیوں کے فریم ورک میں اپنی اصل حالت میں برقرار رہ سکتا ہے یہ واقعی ایک بڑا سوال ہے یا پھر ہمیں ایسے بالکل نئے تعلیمی ادارے تخلیق کرنے کی ضرورت ہے جو جدید دنیا کی اکیڈیمک سختی اور قدیم دنیا کی روحانی ریاضت دونوں کو ایک ساتھ لے کر چل سکیں کیا عقل اور روح کا یہ نیا ملاپ ممکن ہے یہ ایک ایسا سوال ہے جو یقیناً دیر تک ہمارے سننے والوں کے ذہنوں میں دستک دیتا رہے گا آج کے اس فکری جائزے میں ہمارے ساتھ اس گہرے سفر پر نکلنے کا بہت شکریہ